سب سے پہلے ان مجاہدین کرام کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے ظالم قوتوں کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے پاکستان سے دہشت گردی کو بند کر دیا جائے اگر جہاد جو میرے رب نے فرض کیا تھا جسے جبرائیل آسمانوں سے لائے تھے جو مظلوموں کی آہوں کا جواب تھا رب کی طرف سے وہ جہاد نبی نے بار بار نکل کر سترہ بار اور ستائیس بار نکل کر مہر لگا دی تھی کہ یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اگر اسی جہاد کو دہشت گردی کہا جاتا ہے خدا کی قسم میں بھی دہشت گرد ہوں میرے ساتھی بھی دہشت گرد ہے میری اولاد بھی دہشت گرد بنے گی ہماری سات نسلیں دہشت گردی کرے گی اور اس دہشت گردی کو نہ کوئی روک سکا ہے نہ کوئی روک سکے گا اور اس کے سامنے آنے والے تنکوں کی طرح بہ جائیں گے